السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور سیون زیرو نماز کے متعلق یہ سبق ہے ابو مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز پڑھے تو حق تعالی شان ہوں اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جس کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گنا جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں سب کو معاف کر دیتے ہیں حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بار بار کئی مرتبہ سنا ہے یہ حدیث ترغیب میں ہے اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پانچ نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے گناہ کتنے معاف ہوتے جائیں گے اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ <coughs> جو لوگ دس مرتبہ سر اخلاص پڑھیں گے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کو دیں گے تو ماشاء اللہ کئی لوگوں نے پڑھا ایس ایم ایس بھی آئے میں نے دعا کا وعدہ کیا تھا میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کا ایس ایم ایس آیا ہے یا وہ کہ جن کا ایس ایم ایس تو نہیں آیا لیکن دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت نے محل تیار کر لیا اور تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر مرحومین کو ثواب دے دیا ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان کی مال کی ایمان کی آبرو کی عزت کی دین کی معاشرے کی اخلاق کی قیام تک آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے اور اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں اللہ تعالی پیدا فرمائے اور اللہ ان کو اور ہم کو اچانک کا خیر نصیب فرمائے اور اچانک کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ایک خاص دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے مکرو سے بری بیماریوں سے اور برے وقت سے برے ساتھی سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے ہماری بھی حفاظت فرمائے اب آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دیکھیے میں نے ایک مرتبہ پڑھا دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر مجھے اللہ نے نیکیاں دے دی آپ ایک مرتبہ پڑھو گے تو آپ کو بھی جتنے دنیا میں مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا اب جو ہے ایک نصیحت سن لیجئے دعا کے متعلق نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیوں کہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے دعا جو ہے وہ نصیب بھی بدل دیتی ہے اتنی بڑی چیز ہے دعا اس لیے نصیحت یاد رکھنا یہ جو میں نے دعا دی ہے یہ تحجد کے وقت کی دعا ہے تین بج کر پانچ منٹ ہوئے ہیں ہمارے یہاں ابھی تحجد کا وقت ابھی فجر کی نماز میں تقریباً دو گھنٹے ہیں اس لیے یہ نصیحت یاد رکھنا نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیوں کہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے حکامات کو اللہ پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر الحمد للہ رب العالمین